الحمد اللہ کریم مولانا محمد شف شفسیا کی وہ تقریر سات حاصل میں اتوار کے دن تین دلحجہ کو دعوت اللہ پر ہوئی تھی سيدنا ونبينا وشكينا وحبيبنا ومسجدنا محمدا أفضل ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صالح وصحابه وبارك وسلم

میرے بیگے دوست ہمارے آتا کون ہے نبی الحرم ہے حضرت محمد مصطفیٰ وسلم ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر ملک کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر حق کے لیے ہر صورت کے لیے ہر حالت کے لیے یہ بنانا حضور حضرت اللہ سے ایک لاکھ سال بعد میں ہو جو دس کروڑ سال بعد میں آئے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دین وہ احکام وہ طریقہ حیات وہ زندگی جو راہیں کہ محمد صلی اللہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے متعین فرمائی ان کے دل کو دل کو اچھائے نجات کا واحد ذریعہ ہے کامیابی کا واحد راستہ ہے خدا تک پہنچنے کی ہوں کمی ہے محمد مسلم حضور اندر وسلم سے کئی عالیہ کو چھوڑ کر آپ کی باتیں آگے سے ہٹ کر آپ کی ذات سے نظر دانی کر کے نہ تو اس دنیا میں کوئی کامیابی آ سکتی ہے لوگوں کے بعد کوئی کامیابی آ سکتی ہے نہ انسان جہاں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتظر کر دیا منحصر کر دیا محمد ل طریقے حیات میں ہر اس خیر کو ہر اس بھلائی کو ہر اس نعمت کو جو کہ اللہ کے خزائن میں ہے اللہ کسے دیں گے جہاں بھی دیں گے جس وقت بھی دیں گے تمہیں اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ کر ملے گا آپ کے طریقے تک جل کر ملے گا آپ کے قدموں پر نصاب ہو کر ملے گا اور آپ کے قدموں سے جو نہیں ملتے لکھے گا جو آپ کے قدموں پر اپنے کو نکاوت نہیں کرے گا خدا کی بات شاید میں اس کے لیے کوئی بھی حقیقی نعمت نہیں ہے خدا کے ہاں اس کے پاس اس کے بعد سے کوئی بھی عزت نہیں ہے اور خدا کے نزدیک اسے ان طریقوں سے قریب کیا جائے گا جن طریقوں سے کا خت میں گمان بھی نہیں کہ اسے کس طور پر اس دنیا میں بھی خدا ان کو پورا کر کے دکھائیں گے کے رکتنگ کے برباد کر کے دکھائیں گے سر حاصل سوال بات سے یہ ہے کہ ہمارے آپ کا جو بندیا حضرت محمد علیہ وسلم کی باتیں آ آپ کا اسلائی آجوجہ آپ کا ظاہر آپ کا باطن آپ کی حقیقت آپ کا دین آپ کا طریقہ حیات انسانیت کے لیے بہت ہی یاد کا ذریعہ ہے اس کے بغیر کوئی یاد کی صورت و تدیم ایک نہیں سکتی بس پوری انسانیت جس زمانے میں بھی ہو جس وقت میں بھی ہو جس ملک میں بھی ہو جس علاقے میں بھی ہو جہاں ہو اگر وہ کامیابی نجات چاہتی ہے تو اس کے لیے صاف راستہ یہ ہے کہ ہر ایک سے توڑ کر ہر نتیجے کو باطل سمجھتے ہوئے ہر طریقے سے ہٹتے ہوئے حضرت احمد صلی اللہ سب کے طریقے آدیا پر کمال کامیابی کا یقین کر کے اس پر چلنے والی بن جائے کامیابی کی شادی حضور کا راستہ ہے کامیابی کی قدیم حضور ان لسن کا طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا ایسی پیڑھی حضور کی ذات رہی ہے اس نے حضور کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا اس نے حضور کو دیا اس نے خدا کو دیا اب حضور سے لینے کا طریقہ کیا ہے حضور کیسے ملیں گے حضور کیسے آئیں گے پھر حضور علیہ وسلم سے انسان کیسے اٹھے جاتا ہے کیسے انسان ہٹ جاتا ہے اس سے متعلق انسان آپ کی خدمت میں اب کرنے ہیں دوستوں لفظوں سے تو کیا بنے گا لفظ جو ہوتے ہیں وہ کسی حقیقت تک صرف رہنمائی کر سکتے ہیں دلالت کر سکتے ہیں حقیقت کو دلا نہیں سکتے ان الفاظ کا جو مقصود ہوتا ہے اور وہ الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس کا عمل انسان کو اس کی حقیقت تک پہنچایا کرتا ہے یعنی ہر بات ان حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک عمل کی ضرورت پڑتی ہے ایک محنت کی ضرورت پڑتی ہے ایک جان کے کھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت اس کی حقیقت میسر آتی ہے اور جب تک اس اس حقیقت کے حصول تک انسان نہیں پہنچتا انسان کو محنت کمی ہوتی ہے اور وہ جو محنت کو چھوڑ دے تو وہ حقیقت کو نہیں پہنچتے مثال کے طور پر آپ یہاں کا بچتے ہیں آتے ہیں بڑے ڈگری کو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈگری آپ کی ایک محنت کے نتیجے پر مرتب ہوتی ہے آپ ہزار کہیں کہ مجھے فلاں ڈگری مل جائے میں ڈاکٹر بن جاؤں میں انجینئر بن جاؤں میں ریکلٹیوٹ بن جاؤں لیکن آپ نہیں بنیں گے اس وقت اس وقت تک جب تک کہ آپ کی محنت کو پورے طور پر اختیار کریں اسی دوست دوستوں جو چیزیں جو طریقے جو حقیقتیں سید المبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے راستے سے طریقے سے اللہ قبر تعالیٰ نے ہم کو کھولی وہ الفاظ کا نام نہیں وہ حقائق ہیں حقیقتیں ہیں اور وہ حقیقتیں اللہ قبر مطالعہ انسان کو عطا فرماتا ہے ان تک پہنچاتا ہے ایک راہ سے اور وہ راہ امر کی راہ ہے بس اب ہمارے سامنے جو بڑی چیز ہے اور وہ چیز ہے جو یہ کہ سب سے پہلے نے ایک چیز کا یقین کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی اور آپ کا طریقہ عالیہ انسان کو خدا کی ذات تک پہنچا سکتا ہے کامیابیوں خباہیں تو زیادہ کر سکتا ہے اور اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہیں اگر ہم حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کامیابی حاصل کر حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کن صورتوں کو اختیار کرنا پڑے گا دوستو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امدیات کی جملہ کتابیں آجیزہ کا مجموعہ ہے تمام انتیال سلام کے زندہ عظیم کاملہ کا مجوبہ ہے آپ کی ساتھ میں وہ تمام امتیاب میں فرسن فرسن دیکھا جا سکتا تھا جو عظیم ہمتیاب کو فرسن فرسن دیے گئے تھے میرے آقا سید تجربہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے آج میں وہ تمام کمالات وہ تمام جمال وہ تمام ازون اور وہ تمام جن ہائے مارے خط جو کہ ایک اس کے سینے میں رکھا گیا تھا اس کا سب کا مجموعہ میرے آپ کا علیہ سب کے سینے میں ڈال دیا گیا اور اس سے کر دیا گیا اور ان کمالات کو پہنچایا گیا کہ آپ کے کمال کو سدھار خدا کی کتاب کے حق کو نہیں ہوگا جیسے خدا سمارے سچ کما ماں حق بو خدائی اپنے کو جانتا ہے کہ وہ کہتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا ایسی سنانا نہیں ان تک کا ادا رکھتے اسی طور پر خدا کی قسم محمد قسم کی ذات کو جاننے کے لیے محمد خود اپنے کو جانے کے وہ کیا ہے کہ ان کا خدا جانے کے لیے ان کی اس کا اصل کام کیا ہے ان کا حوالہ کچھ حد تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کا جاتی ہے وہ لوگ اور وہ افراد جن کی نکاحیں ہوتا ہے کہ کہ رات پہلی طرف نہیں دیکھ سکتے وہ کیا جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے وہ کیا سمجھے کہ وہ داغ جو کہ ارد سے روپی پہنچی اور جس نے خدا کو وہ حجابانہ دیکھا اور جس نے خدا ان کے خصوص کے اندر رات سے اپنے اندر سموس کیا اور جس نے خدا کی ذات سے ان علوم کو اپنا لیا جو علوم کسی بھی نہیں چلے تھے اس ذات عالی کو کون انتا کہتے دیکھے وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے انتا کیا جانے بسنت کی بہار ان کیا معلوم کہ میرے آقا کا کیا جوبن تھا میرے آقا کا کیا دکھ تھا میرے آقا کا کیا ہر تھا میرے کی کا سچا ہے تو دوستوں سب سے پہلے اور جو موٹی چیز ہے اس چیز کا ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے کو بچانا چاہتے ہیں اگر اپنے کو بنانا چاہتے ہیں اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہر کچھ سے نکاح کو ہٹانا پڑے گا وہ مغرب ہو یا وہ مسجد ہو وہ شمال ہو یا جنوب ہو وہ پرانا یونان ہو یا موجودہ امریکہ وہ بچہ ہو ہر ایک نکاح ہٹا کر لا لاہ کی جو کہ لاکھ نتی ہے جس طور پر ہر موجود دادی کی گردن پر چلتی ہے خدا کی قسم ہر علم کی گردن پر چلی چلائی جائے گی ہر علم کی نفی کی جائے گی ہر طریقے کی نفی کی جائے گی ہر نظام کی نفی کی جائے گی اور ہر سائنس کی نفی کی جائے گی ہر ٹیکنالوجی کی نفی کی جائے گی کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی طریقہ حیات جو کہ میرے اپنا سب کے طریقہ حیات کے خلاف میں آ بچتا ہے اس سخت نصیب ہوگی تب نہ آئے گا تقریب ہوگی تو محمد اپنا کے طریقے پر قدم ملے گا جب کہ تمام نظام ہائے حیات اور تمام طریقہ ہائے زندگی اور تمام علوم و محمد اسلام کے طریقے کے خلاف ہیں کچھ مسلم ہم اس کی نقل کر کر اسے باطل سمجھ کر محمد سم کے لوگ نہیں آتے خدا کی ذات بہت غیرت باتی ہے محمد لسم کی ذات عالی ان گندی سزاؤں میں آپ کے رخ نہیں سمجھ سکتے جہاں کے گورو کی گندگیاں اور ان کی سکھائیں ہمارے قلب کو ہمارے دماغ کو محروم کیے ہوئے ہوں اور ہم کچھ سمجھتے ہوں کے کو بھی ہم دل میں لیں گے اور محمد قسم کے نور بھی دل میں لیں گے گندگی کے ذخائر میں کچھ گو اور کبھی بھی نہیں پایا کرتے اگر آپ گلاب یا اس کو کسی گندگی پر چھڑکنا چاہیں تو یہ تو ہیل ہے وہاں کوئی چیز کچھ نہیں لایا کرے گی تو دوستوں سب سے پہلے بڑی بات جو ہم نے اپنے دلوں میں اور شہروں میں لینی ہوگی کہ محمد پسند کی بات آلی آپ سال عظوم آپ سال علم آپ سال تقوا آپ سال یقین کچھ سب ہمارے اندر آئے گا جب ہر ایک سے تک کے پاس ہر دانت سے ہٹ کر سب سے پہلے ہم اس دانت کی طرف آئیں جو دانت کے اللہ تبارک بتانا نے ہمارے لیے اسی لیے مجبور فرمائی کہ اس کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے دوستو اس کو دیکھو ایک موٹی سی بات سمجھ لیے تو اچھی طرح سمجھے لا ادا ہوتی کی اور روپے جا لا اللہ کو کہہ دیتے ہو لیکن اسے دل کے اندر سے کہو سزا کا کلمہ بھی شروع بہت بڑا کلمہ ہے لیکن کلمے کی حقیقت جب تک تمہارے دل کے اندر نہیں اٹھے گی زبان کے الفاظ بغیر شکی کے کل کے خدا کے ہم ہاں کی حقیقت نہیں دل سے نہ مانو زبان سے ہدا کہتے رہو خدا کے کی ہاں کوئی اور دل کا کہنا کیا ہے دل یا تین والی حقیقت کا نام دل کا ماننا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے لاتی زبان سے ہزار دفعہ کہیں آپ آگ جلاتی ہے اور آپ کے دل میں یہ یقین نہ ہو کہ آگ جلاتی آپ کہیں تو یہ تو ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جلاتی ہے کہاں جلاتی ہے کہاں کا جلانا اور آپ رکھ دیں انگلی مثال کے اندر پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جلایا کرتی ہے اس جلا دینے کے ساتھ جو آپ کے دل کے اندر یقین کی شخصیت پیدا ہوتی کہ وہ سوزش کیا ہوتی ہے وہ جنم کیا ہوتی ہے اس یقین کا نام ہوتا یقین ہے الفاظ سے آپ اس جنم کے ساتھ حقیقت یقین کر سکتے ہیں اور جب تک آپ کو دیکھا نہیں آپ بھی کہیں گے ہاں بھائی ایک بات ہے کہتے ہیں جلاتا ہے لیکن جلایا نہیں جا رہا تو دوست میں رہا تھا کہ جو بات کہو دل سے اندرون سے کہو یقین سے کہو تو یہ یقین جیسے میں نے پہلے کیا لفظوں کا نام نہیں یہ حقیقت کا نام ہے اور حقیقت انسان کو ایک محنت کے ساتھ ملا کر میں آپ کے ہاسٹل میں آیا اور آپ اس مسجد میں آنا کیا تو آپ کی آپ کی پہلی اچھی ہوئی جو ہے نا اس مندر اس کے نیچے تو آپ نے ماشاء اللہ کچھ اور جگہ بنا رکھی ہے اب اوپر کی سیڑھی پر آنے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے تو سیڑھی اوپر چڑھنی پڑے گی تو تک جہاں پہنچیں گے ورنہ نیچے تو وہی ہوگا کہ جو کہ آج تک کا سمن جگہ ہے تو کیا وہاں تو وہی ملتا وہاں کیا آپ کو ملے گا وہی ملے گا جو کہ ہمارے بہت کر دے خراب کر دے بگاڑ دے اور کیا ملے گا ہر ہاں محنت کر رہا ہوں تو اوپر آنے کے لیے آپ کو کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑے گی مسجد تک پہنچنے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھانے پڑیں گے طور پر مسجد تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں اسی طور پر دوست سے خدا تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں محمد رسم کی ذات کو اپنانے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو وہاں تک دوسری جگہ تک پہنچتے ہو اور آپ یوں بھی چاہیں کہ آپ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی بیٹھے رہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے رہیں تو کوئی بات نہیں کمرے کو چھوڑو گے تو مسجد میں آؤ گے معلومات کو چھوڑو گے اپنی خواہشات کے باطلا کو چھوڑو گے تو خدا تک پہنچو گے باطلا کو نہیں چھوڑو گے دل کی چاہیے پر قدم نہیں رکھو گے تو خدا تک پہنچنا تمنا کے درجے میں تو ہو سکتا ہے حقیقت کے درجے میں نہیں تو جیسے مسجد تک کی پہنچ اور مسجد تک کی رسائی کچھ چھوڑ کر اور کسی طرف قدم اٹھا کر ملتی ہے کسی طور پر خدا خطا اس کا یقین اس کی معرفت اس کی پہچان اس کا لینا بھی کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی طرف بڑھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ملا کر تو دوستوں سب سے پہلی طرف میرے آپ کا سنجم گڑا حضرت محمد مصطفیٰ سمجھتا ہونے اور سدن کی زندگی رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے اور وہ مرکز فصل اور وہ نکتا ہے اور وہ بنیادی نکتا جس کے اوپر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کیا ہمیں دعوت دی ہمیں بلایا ہمیں پہنچانے کی کوشش کی تو اس کو ایک ہی نقطہ ہے ایک ہی لاکھ ہے اور اسی کے ذریعے سے پورا کا پورا دروپ انسان کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کون سی لات ہے وہ خدا ادا شان سے عالی ہے دیکھو سب ندیوں نے کہا ایک بات صحیح کیا کہا لا الہ لاہ خدا کو لے لو خدا کو پہچان لو خدا کو جان لو خدا کو حاصل مانو تو خدا کو ایمان لاؤ کیا ایمان لانے کا اللہ کتاب کیا ہے اس کی کتاب کیا ہے سات تک تو رسائی ہمارے اب کے پہنچ سے ظاہر ہے لیکن خدا کی کتاب کا جان لینا ہے اور ان کتاب پر یقین کا دادا کر لینا یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں وہ آ کر یوں کہتے ہیں خدا کو پہچانو خدا کی پہچان کیا ہے خدا کی صفات کیا ہے جب تک کہ آپ خدا کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ نہیں پہچانیں گے جب آپ یہ جب تک یہ نہیں جانیں گے تو خدا ان کو کی ذاتیں آئیں الملک ہے چاہ ہے خالق ہے رازق ہے پالنے والا ہے مارنے والا ہے دینے والا ہے لینے والا ہے عزت کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں جو کچھ جہاں تھا جو کچھ جہاں ہے جو کچھ جہاں بھی ہوگا جس وقت تھا جس وقت ہے جس وقت بھی ہوگا زمان مکان کے تمام سرائش میں جو چیز وجود میں آتی ہے جو چیز بھی بنتی ہے جو چیز بھی بنے گی وہ حکم کہ حکم اللہی سے بنے گی خدا کا ارادہ اشیاء کا وجود ہے خدا کا ارادہ آزاد کے بناؤ اور وکاس کا سبب ہے خدا چاہتا ہے تو بنتا ہے خدا نہیں چاہتا تو کوئی ہمارا خدا کسی چیز کے وجود میں لانے کے لیے کسی خارج کسی چیز کا محتاج نہیں اسے ان کہتے ہوئے غلط نظریات والے کی نکاہیں ان کے اپنے سے باہر نہیں جا سکتی جو اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتے جو کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتے جو خدا کمارے سب تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان کے نظریات کے قائم نہیں ہو سکتے کہ وہ یوں آ کر کہہ دیں جب خدا کے وجود کے لیے خدا نے جب عالم کو پیدا کیا تو عالم کے لیے لازم تھا کہ جیسے خدا قدیم ہے آنندی قدیم ہو جائے یہ اندھیرے کی بات ہے یہ ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو یہاں کر جاتے ہیں دوستوں کوئی وجود خدا کتاب کے سوا قدیم نہیں خدا وہ خدا کیسا وہ قابل کیسا وہ قابل کیسا قابل کیسے قدرت والا اختیار والا جو چاہے کیسے چاہے جب چاہے کسے چاہے کس طور پر چاہے اور صاحب میں وسیع آئے قابل ہوتے کہیں وہ کون سا قابل کا بنانے کے لیے اسے بہتر کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ جب چاہتا ہے ایسے کروڑوں کائنات کو اور ایسے کروڑوں نظاموں کو کام کر کے دکھا دے سچا کر کے دکھا دے بتانے ہمیں میں چاہے تو اس کو سب کو بنا کر کے دکھا دے یا پرمان جو چاہے جو چاہے کرے تو خدا کو خدا سمجھ کر خدا مانو وہ خدا ہمارا خدا ایسا نہیں اللہ بندہ خاتم کا دہن جس کے جس کا اقتدار ناقص ہو جس کی قوت ناقص ہو جس کے سب میں کچھ نہ ہو ہمیں ہمارا خدا ایسا نہیں ہے ہمارا خدا قابل ناپ ہے اس کے ہاتھ میں اس کے سب میں سب کچھ ہے جس عالم کو چاہے سج میں لے آئے جس عالم کو چاہے سنا کر کے سکتے ایسی ہزاروں کائنات اس کے ایک اشارے سے بن سکتی ہیں اور اس کے ایک اشارے سے گزر سکتی ہیں خدا کو جب ہم خدا نہیں مانتے خدا کو مان کر بھی خدا نہیں مانتے اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ تمام کا پر وہ اشکار اور وہ تمام ہر چاہتے ہیں جن کو پھیلانے کے لیے نام نہاد کسم کے مسلمان اسلام پر زیادہ پیدا ہو کر جو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن باتیں وہ پیش کرتے ہیں جو کہ سخت والے غروب دیکھتی ہیں تو دوستوں یہ تین چیز پیدا ہوتی ہے تو ایک ساتھ کو سمجھو پلے باندھو اور اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو کہ نجات تمہاری خلاف محمد رسم کے طریقے میں ہے اور خدا کو اگر مانو گے تو ان حساب کے ساتھ مانو گے ان حساب کے ساتھ محمد رسم نے بتایا اگر ان حساب سے آرمی خدا کو مانتے ہو تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہوئے خدا تمہارے ماننے کا محتاج نہیں خدا تمہارے یقین کا محتاج نہیں خدا تمہارے ایمان کا محتاج نہیں تم خود محتاج ہو قرآن کے ہے کہ دیکھو لا تمنو علیہ اسلام حکم دیکھو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو اگر تم سچمچ مسلمان بھی ہو نا تو مجھ پر احسان نہ یہ تو خدا کا احسان ہے اب کے سمے گزارت دے دی ہے صرف اپنی غلطی کی ایمان والے تو دوستو خدا کا ماننا خدا کا ماننا خدا کی کتاب کے ساتھ ہے خدا کو ماننا دیکھو ایک ساتھ ایک موٹی کتاب کیا ہوں کہ پہلے بھی میں نے کبھی کہی خدا کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اور خدا کو ماننے کی کیا بات ہے خدا کی کتاب ہے میں مثال کے طور پر بلا کسی کہوں کہ فلاں صاحب آنکھوں والے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ اگر ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کا یہ یقین ہوگا کہ وہ آنکھیں کھلی ہوں اور وہ ان کی نکاحیں تمہاری سب صرف کی باندھ ہوئے ہوں تو تمہیں یقین ہوگا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں یقین ہوگا کسی کی آنکھ میں بیماری ہے روشنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور تمہارا یقین ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ سب انسان تمہارے سے جمائے ہوئے ہیں تو تمہارے یقین ہوگا یا نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا یقین ہوگا تو ایسی نکاح سے مثال کے طور پر میں یوں کہوں کہ میری پرسن کے سات سال کی عمر ہے تو میری سات سال کی عمر کے اکاسٹھ سال اگر گزرے تو اکاسٹھ سال میں میری آنکھیں نہیں اکسٹھ سال اگر میری سکس سال کی آپ لوگوں کی بولی میں عمر ہے چار سال کی عمر ہے تو اکسٹھ سال سے اس پہ ملک میں آنکھیں تھیں ان کا وجود تھا کوئی اچھا دیکھو بھائی میں تریسٹھ چونسٹھ سال کی عمر میں مر جاؤں تو پھر سات سال بعد میری بھی آنکھیں ہوں تو جو نہ پہلے تھی نہ پیچھے جو نہ پہلے تھی نہ پیچھے تھی تھوڑے سے دور دور کے لیے یہ آتے یعنی ایک فتنا بن کر دنیا میں آ گئی دیکھنے کے لیے اس پر تو تمہارا یقین ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں ان کی نکاح کر رہی ہے اگر اس کے خلاف مجھے کوئی بات کرنی ہے تو اگر اس کے خلاف کرنی ہے تو ہمت کر لوں گا پیس تیس سے کر لوں گا اس کی آنکھیں ملا کر اس سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کروں گا ایسی ہوتا آنکھوں کو دیکھ کر کہتے ہیں آنکھیں شرماتی ہیں شرماتی ہیں آنکھوں کا لحاظ آ جاتا ہے صبح پناہ ہونے والی آنکھیں جن کا نہ پہلے وجود تھا نہ بعد میں وجود ہوگا ان کا تو اتنا لحاظ ہوتا تو ایک و حدیم ذات ایک ذات جس کی تو نکاح اصل میں اب کو دیکھتی جس کی نکاح کے سامنے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر اگر کالی اونٹی بھی پھر رہی ہو تو وہ اسے بھی دیکھ لے خدا خدا دیکھتی ہے کالے اندھیری رات کی لوگ کیا ہوا کے جانچ کیا اس نے کالا پتھر بالکل سیا میرے دن کی طرح کالا اور اس کالے پتھر کے اوپر روپئے کی اندھیری رات میں جب رہی ہے تو ہمارا پتا اللہ بھی اسے دیکھتے نہیں دیکھتے دیکھتے ہم تو بھائی دیکھتے جب اسے اندھیری رات میں اسے دیکھتے ہم یہاں اور آپ کو بیٹھے آپ نے کتنی دیر ہوئی سب سے چاہنا آپ نے ایک آتا تھا کتنے بھی اتنی دیر بیٹھے ہوئے ایک مہینے کے لیے یہ تصور کیا کہ خدا کی نکاح میرے پر زمین یا خدا مجھے دیکھ رہے بتاؤ ہر سب چاہنا مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کا خیال آیا ایک دیر کے لیے ایک پل کے لیے بھی آیا کہ خدا کی نکاح میری طرف ہوئی ہے اور خدا مجھے دیکھ رہے اور میں تو یہ عمل نہ کروں جس کا خدا ناراض ہو جائے تو مسجد میں جب ہمارا یہ حال ہے وہ نیچے بچے میرے سارا خرابات ہے اس میں ہمارا کیا حال ہوگا اس میں کیا حال ہوگا مسجد میں خدا کا دھیان نہیں تھا دھیان تھا تو دوستوں یقین سے کہتے ہیں کہ خدا کی افاد کے استحصار کے ساتھ خدا کی افاق کے دائمی استعداد اشتے دار جاتے خزوسی کا حاصل جان دینا سمجھ دینا یعنی استعداد کہتے ہیں کسی چیز کو حاضر کرنے کی کوشش کر لینا خدا کے استعدار دائمی کے ساتھ اور ساتھ کے دیہات کے ساتھ ہم سمجھے کے میرے تو ہمیں یہ یقین حاصل بتاؤ سبھی خیال ہے خدا دیکھ رہے ہیں خدا سن رہے ہیں سننے کا بھی یقین ہو تو جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ایسے ہم سن سن ہو جاتے کہ نہیں تو اللہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور خدا سے دیکھتے ہوئے میری زبان بھی وہ بولے جو خدا سے پسند نہیں آتا میری آنکھ بھی وہ دیکھے جسے پتا کو پسند نہیں آتا میرا قدم بھی اس طرف اٹھے جو پتا کو پسند نہیں آتا میرا ہاتھ بھی وہاں استعمال ہو جو پتا کو پسند نہیں آتا میرا دل بھی وہ سوچے جسے پتا پسند نہیں کرتا تو پھر کہو میں نے خدا کو مانا کتاب کے استعداد کے ساتھ مانا اسے ماننا چاہتی اگر تم میرے ہو تو بھی میرے نہ ہوئے ہم کے بھی نہ ہوئے ہم نے تو اپنا بنا کے دیکھ لیا ہم نے آپ کو اپنا بنایا ہم خدا کے بنے لے تو خدا کے بن کر کے خدا کسم ہے خدا کے لیے خدا کے جو ہوتے ہیں وہ خدا ہی کے ہوتے ہیں وہ خدا کے ہونے کی بڑی نشانی ہے میرے آپ کا خدا کسی نے پوچھا کہ ایمان کی نشانی کیا ہے فرمایا کہ دار بھرو پناہ والے آنند سے دھوکے والے آنند سے جن کا سڑک کر ہمیشہ والے عالم کی طرف چلے جانا یعنی جن سنا والی چیزوں پر نہ دیکھتا ہو ان پر جان کر نہ دیکھتا ہو اس عالم کا دھیان رکھتا ہو اس عالم میں ہم خدا کو بھی دیکھیں گے رسول ساتھ رسم کو بھی پائیں گے اور وہ جنت جو کہ اللہ بتا مطالعہ کے انعامات کا محل ہے وہ جہال کا نت دیں گے اور جن جن دن کر دیں گے خدا کی شان سے لائف دیں گے جگہ پر اس کا نام ہے دیکھو بھائی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور بڑا پیارا اور لاجنا بھی کہتے نا عزت مند رہا ابھی کہتے نا تو تمہارا بڑا عزت مند مہمان آ جائے تو اب اس عزت مند مہمان کے لیے عزت والے مہمان کے لیے تم کیا کرو ہاں، آنکھیں بھی گے دن کی گے اور سب سے پہلے لا کر نیچے سلائی بھی ڈالو گے نیچے سکیا بھی رکھو گے تو تمہارے سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا وہ چیز چائے چائے سب سے گرم گرم کے پلاؤ گے پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ اسے لا کر دو گے کہ ہمارے مہمان جو ہے وہ کھانا ہوگا یہ بات ہر طرح سے کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے نیم جو ہے جنتی خدا کے مہمان ہیں اور عزت والے خدا کے نزدیک جنت مہمان جنت والے مہمان نہیں ہیں وہ عزت والے مہمان ہیں وہ انہیں ہاتھوں ہاتھ دیں گے خوشی سے لیں گے پیار سے لیں گے کرا آتے لیں گے کہ چاروں طرف سے آوازیں دیتے ہوئے کہیں گے سلام کون جو رب رقب رب رحیم کی طرف سے سلامتی کی آوازیں آ رہی ہوں اور سیدھا میں خدا کے اندازہ پورے پر رہے ہوں گے اور انداز اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی اور خدا کو اکاسی اور دہیز کی خوبصورتوں پر اپنے آپ کو چاہیے فرما رہے ہوں گے جو مان رہے ہو کہ مل رہا ہوگا جو چاہو گے وہ دیں گے غلط مجھا ہمارے تک صحیح سکوں غلط متحدہ ہمارے تک کروں جو چاہتے تمہاری ہوگی وہ تمہیں مل رہا ہوگا چلے بہنا مزید ہوا جب بات نزید بھی بہت کچھ ہے جو تم نے چاہا وہ بھی دیں گے تو تم نے نہیں چاہا وہ بھی دیں گے تمہیں کیا پتا کہ خدا کی کیا تھی کیا پتا کہ تمہاری نعمت خدا کے ہاتھ کیا تھا بنا بلا کے رقص یہ تمہارا ہاسٹل ہے اس ہاسٹل کو تالا لگا دو کر اور اس میں کوئی پہلے سب داخل نہ ہوا ہو اور اس سے پوچھو کہ اس ہاسٹل کے اندر کیا کیا کیونکہ پتا ہے کہ خاص کے اندر کیا جنت کے دخول سے پہلے تم کیا جانو کہ جنت میں کیا کیا ہے جنت میں اداسی نفسیات پر جو اتایا ہے اور جو دہیش ہے وہ خدا اپنی شان کے مناسب مطابق بنا کر دیتا ہے وہ خدا کی شان کیا تھی مثال کے طور پر ایک ایک تھا ایک صاحب سے ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہو ہارون کے زمانے میں ایک ایرادی کام کام کیا ہے ایک ایرادی کا ایرادی جگہ اور اس نے کہا بادشاہ کے لیے کوئی توحفہ لے جانا چاہیے اس نے کیا کیا کہ ایک کھڑا جو ہے پانی کا جو اس کے بدل سب سے زیادہ قیمتی مساج پانی کا گھرا بھرا اور پانی اس کا جو تھا ایسا تھا کہ اگر کسی زمانے میں رائے کا پانی بے ڈاکٹ ہوا تھا پانی اور بدبو تھا ایسا بدبو تھا کہ کیا نہیں جائے اب یہ اس سے مشکل کے سب سے بڑی مشکل کیا تھی سوفا تھا تو وہ سوفا لے کر چلا ہے اس سب کے بادشاہ سے نزدیک جو اس کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہ بادشاہ تھا لیکن مسلمان تھا اس سب کے بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ نہ تو خود دین پر چلے تو خود دین پر نہ چل سکے تو اوروں کو دین سے اگر روک نہ سکے تو ایسا دین ان کے سامنے پیش کر دیں جو کہ حقیقی دین تو نہ ہو خود کے اوپر دین کا لیبل لگا کر پیش کرتے ہیں تو یہ ہے دین میں ہے تمہارے جو وہ پرانے مدد بتاتے ہیں نا وہ تو دین نہیں ہے اچھے دن تو یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہوتی ہے کیونکہ خود دور پر چل نہیں سکتے خود چونکہ یورپ سے امریکہ سے کچھ روزہ مختلف پر ایمان لا چکے اور ان کے طریقوں کو اپنا چکے اب تب کو پھینک نہیں سکتے تو ان کو ایسا ملبوضہ اور ایسا ایک یعنی جن بنا کر دے دیتے ہیں دین کا وہ حقیقی دین نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا اصل دین نہیں ہے اسے مانو تو یہ پہلے تو قدمے ہیں انہیں تو کبھی سر آئی نہیں ہم جب سے بناتے ہیں نا انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ اور اس کے ڈائریکٹر اس جو حقیقت میں حضرت علاحی کا نظر ہوتے ہیں اس پر ہم لکھ کرتے ہیں فضل رہنا اور وہ دین جو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تم نسل ہوتا تو جو ہوتا ہے نا خود دین سے بھاگے گے وہ ایسے ایسے بھاگے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں پھر دیکھ ہمارے یہاں حاجی بشیر صاحب ہیں یا سے ہاں؟ مثال کے طور تو ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے جو ہیں ان کا نام ہے کیا غریب تو یہ شاہ عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے عمر سمان کبوتر دیکھا تھا نہ اردو دیکھا نہ تمام عمر کبوتر دیکھا نہ اردو دیکھا انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ حرم شریف ہے نا کابت اللہ وہاں پر بڑے کبوتر ہوتے ہیں تو حرم کو بڑی خاص جگہ ہے انہوں نے کہا وہاں سے کبوتر بھی برکت والے ہوں گے تو انہوں نے خط لکھا کہ بھائی بشیر دیکھو میرے لیے وہاں کا حرم کا ایک کبوتر لے اب تک حرم تک نہیں پہنچتا تو وہاں کے کبوتر صاحب ہی تم کیا پتے بھرے ہو کیا کیا وہاں سے تو کبوتر لائے نہیں کراچی پہنچے اور ایک لے اب اردو لے آئے اور اردو لا کر چاہتے ہیں کہ بھائی کیا جی دیکھو یہ حرم کا کبوتر اس میں تو کبھی حرم کا کبوتر دیکھیں نہیں اس سے کیا بتاؤں کبوتر کیا ہوتا ہے اس ان کو جمنا میں شروع کر دیا کہ تم نے سب بڑا احسان کیا کہ حرم کا کبوتر لے آئے تو دیکھو دوستو آج کے پت میں میں ویتن لگا لگا کر بچے رحمانی پر پرویزی پر ساجانی دین پیش کیے جا رہے ہیں نا یہ حقیقت میں یورپ سے اردو ہے جس یہاں کے ہندو ہوتے ہیں نا وہ یورپ ہیں وائٹ کی بولی وائٹ ہاؤس یہ وائٹ ارد ہے کے اوپر انہوں نے لگا دیا لیبر کس چیز کا کہ یہ کابا کے کبوتر ہیں خدا کی ان کسی سے اتنا بھی مت نہیں جتنا کہ کسی جنگل کے انو کو کابا کے کے کبوتر ساتھ کوئی دور جو کہ آپ کے سامنے مل کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایک حق بات ہے حق بات پائی نہیں جا سکتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دھوکے کے نعروں میں آ کر اپنے دین کو برداشت نہیں کرتے کہا تو جائے گا کہ تم یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے بھی مجھ سے ہیں میں جانے بھی راحت کو کبھی کہہ نہ سکا کر میں نہیں کہہ سکتا کہ زہر پہ آئی تو ڈر کہوں گا تو کیا کروں گا سر اگر نہیں کروں گا تو تمہیں بھی دھوکہ دوں گا اور اپنے بھی راہ کو تیار کروں گا ابھی پاکستان نے کیا فرمایا تو سے جاننے والا ہو اور ہر بات کو وہ شیطان اخر تو بھولنا چاہتا ہے اللہ ہماری خاص فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے بادشاہ بادشاہی کے تختوں کا چیز جو تھا صرف روزانہ سو رقم نقل کرتا نسل مت میں آج ہم نے کوئی آتا ہے آج جو لفتا جو ہونا وہ بھی سو ر تک نہ پڑے بات سمجھ تو اس ہارون کے دردار میں ایک صاحب آئے اور اس صاحب نے کیا کیا وہی وہ پانی کا درکن لائے اور اب جس وقت پہنچے ہیں تو بادشاہ سلامت کے دربار میں آئے تو کہنے لگے تو بلا لیا کرتے سے تو نہیں تھا نا ڈیلیوری اندر ڈلیوری یا پھر اس کے بعد یہ کہ پہنچتے پہنچتے خدا تک پہنچنا ہے آسان اور بندوں تک پہنچنا مشکل وہ جو کہنا وہ کہتے ہیں نا کہ چپراسی میں شاہد ہوگا تو وہ صحیح سے بھی ہوتا ہے ہوتا چپراسی تک بھی پہنچنا مشکل ہے تو شاہد تک تو پہنچنا بڑھتا ہے وہ زمانہ ایسا نہیں وہ ایرادی پہنچا اور ایرادی نے پہنچ کر کہا کہ تو میں اپنے چھوٹے سے کھڑے کو لے کر تیرے پہرے سخار کے قریب آیا ہوں اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تم اپنے پہرے سخار کے کوئی کپڑے مجھے دے دے یعنی ماں تو یہ لے کر آئے اب نے دیکھ لیا پانی بھی چکھ لیا کیونکہ وہ دلوں کو توڑا نہیں کرتا اچھے ہوتے ہیں وہ دلوں سب توڑا نہیں کرتے میرے آپ نے شاپ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی تھا بھیجے چاہے تو بکری کی کھڑی ہوتی ہے وہ نیچے جو اس کا گوٹا ہوتا اگر وہ کھڑی بھی تمہیں دے دے تو اسے بھی تم عزت سے دے دینا شوق سے دے دینا اس کی بے گرمت نہیں کرنا اب بھی بے حرمت نہیں کیا اب جب ان کی یہ ہے انہوں نے پانی کو چکھا دی پانی چکھ کہاں سکتے پھر وہاں سے مہینے کے راستہ طے کر کے آیا تھا کو کرے نا گا اچھے چڑھا وہ ایسا پانی اب اس میں تو لیکن ہر ہاتھ بڑے سے چکھا اسے اور کہا بھائی اس کھڑے پانی کو لے جاؤ فلاں جگہ رکھ لو اور اس کھڑے کو سرکوں سے تھک کر کے اب آپ بتائیے تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ پھر بات کی پرجنا سے اس کا دریا کھاتے ہوئے نکلے بجلا کا دریا بہت بڑا دریا جب ایک کا باد متاثر کا بات ہے سمندری جہاز اس میں چلتے ہیں اور وہ میٹھا بھی بہت زیادہ تو اسے کسانی بھی سکھا دینا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ تیرے جو تیرا ہتھیار تھا وہ لائٹ قبول نہ تھا لیکن شان کا تقاضا یہ تھا شاند کا تقاضا یہ تھا کہ اس گندے پانی کو گجوا کے دریا کو صاف رکھتے ہوئے تیرے گندے گزلے پانی کو میں قبول کروں اور پھر رد نہ کروں اور تیرے گھروں کو اس وقت اس وقت دوست میں کسی بھی طور پر دوستوں یا صرف اے رانی کا وہ گندا پانی دیکھتا ہے سونے سے تھر دیکھتا ہے اسی کو تو دوستوں ہماری یہ نمازیں جو کہ حقیقت کے لحاظ سے اسی پانی کی طرح ہیں جو کہ وہ آرابی بچے میں پھٹ کر لایا تھا جو کہ سانے کے پاس قبولیت کے قابل نہیں ہمارے آمار قبولیت کے قابل نہیں میں جنت کی بات کر رہا تھا تو جنت میں یہ ہمارے ان پانیوں کے آواز کے رچے جو ہیں خدا اپنی نسبت کی رپو سے اور دہیز سے بھر کر کرتی ہے تو جنت کیا ہے خدا کی میں مارے اسلام کا نہ ہی کیا تھا نہ ہر اور مکان تو وہاں جو کسی تمہیں ملے گا اور کیا کہیں کہ کیا کیا ملے گا نہ تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا لیکن لے آئے جو ہمارے آتا نے کہا کہ جو تک جنت ساری ہے میرے جو میرے آتا ہم نم دیا حضرت محمد چاہتی اسے دماغ میں آئے یا دل میں آئے یا نہ آئے محمد کر ہر بات پر اپنے مدد کو ختم کر کے خیالات کو بنا کر کے اس یقین کو اپنا لینا میرے آپ نے سچ کہا اور اس کے خلاف اس نے کہا بات بس میں اب یقین کی پہلی ترمی سے انبیاء کی دعوت کا پہلا مرکز کیا ہے لا الہ اس بندہ لا الہ اس بندہ نہیں چاہتا میں خدا کے سوا نہیں میری محنت کا وہ خدا کے علاوہ کسی خدا کی طرف جڑوں گا تو خدا کے لیے مروں گا تو خدا کے لیے میری ہر ہر کو سکون میرا جینا مرنا میری ہر قوت کا سب جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوگا اس سے کٹوں گا خدا سے جڑوں گا اور خدا تک پہنچنے خدا کیا ہے وہی راہ جب چاہے کہہ کہہ جب خدا تک پہنچنا چاہو تو سید حضرت محمد کی ساتھ سلطر اسلم حضور کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو دروازہ ہوتا ہے دروازے سے قبول ہوتا ہے قرآن کو کہتا ہے کہ دیکھو مکانوں میں جب داخل ہو تو دروازے سے جایا کرو دین میں داخلے کا دروازہ جو ہے دین کے وہ عقائد ہیں عقیدوں کو مان کر دین کے عملی مکان میں داخل ہوا جاتا ہے اگر آپ ان عقیدوں کو نہیں اپنائیں گے اپنے ایمان کو درست نہیں کریں گے خدا کا یقین نہیں ہوگا فرشتوں کا یقین نہیں ہوگا خدا کی کتابوں کا یقین نہیں ہوگا اور قرآن کے کل کو دکھ کا یقین نہیں ہوگا اور محمد پھر کی ہر بات کو حق نہیں مانیں گے